وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله سمير من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر أحيى الليل وأيقظ أهله وشد معدره وجد رواه البخاري ومسلم وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة ليلة القدر القدر خير من ألف شهر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اس کا احسان ہے اس نے اپنے بندوں کے گناہوں کی مفرت کے لیے موسم بنائے کچھ ایسی راتیں اور دن بنائے جن راتوں اور دنوں کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مفرت کرتا ہے ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے بعض راتوں کو بعض راتوں پر عطا فرمائی کچھ دنوں کو دوسرے دنوں پر اللہ رب العالمین نے فضل عطا فرمائی انہی راتوں میں سے جن راتوں کو پورے سال کی تمام راتوں پر فوقیت اور فضلت حاصل ہے یہ آخری اشرا رمضان کا اس کی آخری دس راتیں ہیں ان دس راتوں کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت ہے اور ان دس راتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے عام طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ انسان شروع میں چاق و چوبند رہتا ہے لیکن جب منزل کے قریب ہوتا ہے تو سست پڑ جاتا ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا جب آخری اثرات تو اور زیادہ آپ محنت کرتے اور زیادہ کوشش کرتے اور پوری راتوں کو جاگتے اعتکاف کرتے اپنے گھر والوں کو اہل و عیال کو جگاتے اور اللہ علام کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے اور ہونا یہی چاہیے جب مسابقہ ہوتا ہے گھوڑ دوڑ کا یا کسی بھی چیز کا تو جب آخری لمحہ آتا ہے تو انسان اس میں جو محنت کرتا ہے اسی کو کامیابی ملتی ہے انسان شروع میں خوب محنت کر لے خوب تھکا لے اپنے آپ کو خوب دوڑا لے شروع میں لیکن جب آخری وقت آئے جب منزل قریب ہو جائے انسان سست پڑ جائے تو انسان کامیاب نہیں ہوتا کامیابی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب انسان آخری لمحے میں زیادہ محنت کرتا ہے ان اعمال بالخواتین خاتمے پر ایمان اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے یہ رمضان کا جو آخری اشرا ہے بڑی اہمیت اور فضلت والی لاتے ہیں امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل دن دل کے شروع کے دس ایام شروع کے دس دن ہیں ان دس دنوں میں نیک امان کرنا اللہ العالمین کو بےحد محبوب ہے حتیٰ کہ اللہ کے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک امان اللہ العالمین کو زیادہ محبوب ہے اور جہاں تک راتوں کی بات ہے تو راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری دس راتیں ہیں یہ راتیں اللہ کو بےحد محبوب ہیں اور ان راتوں میں نیک امال کرنے پر اللہ العالمین لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے تو آخری راتیں آخری اشرا داخل ہونے والا ہے آج رمضان کی انیسویں تاریخ یا انیسواں روزہ ہے کل سے رمضان کا آخری اشرا یا آخری راتیں شروع ہو جائیں گی انہیں آخری راتوں میں شب قدر آتی ہے جس شب قدر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نادر فرمایا انا فی فیلۃ القدر یوما اضرا کمال القدر لہ القدر القدر من الف شہر کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نادر فرمایا اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کتنی اہمیت والی رات ہے شب قدر ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہزار مہینہ تراسی سال بنتا ہے کم و بیش اللہ العالمین کا فضل اس کا احسان کہ ایک رات کا جاگنا ایک رات کی عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے اللہ رب بہتر کرا دیا اس شخص کے لیے جو اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کے ساتھ امام صادق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے راتوں کو جاگتا ہے اور خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ ابامی نے ایک رات کو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر فراہم دیتا ہے اللہ نے قرآن کریم کو اسی رات میں نازل شب قدر کے اندر انہی راتوں کا آپ راتوں میں اتکاف کرتے تھے راتوں کو آپ جاگا کرتے تھے انہی راتوں کے اندر سب سے زیادہ فرشتوں کا رضول ہوتا ہے سلامتی رہتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے بعد کرتا ہے دنیا کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے عذاب سے اور آخرت کے اندر پریشانیوں سے اللہ ابامن ایسے بندے کی سلامتی دیتا سلام پوری رات سلامتی رہتی ہے اس شب قدر کے اندر کہ جو راتیں آنے والی ہیں میرے بھائی بہت عظیم راتیں ہیں ان راتوں کو ہم نہ گنوائیں ان راتوں کا اہتمام کریں ان راتوں کو جاگیں قرآن قریب کی تلاوت کریں ذکر وزگار کریں عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ راتیں مجھے مل جائیں تو میں کیا کروں آپ نے کہا یہ کہ اللہ میں تحب الافا فافان نہیں اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں ہمیں یہ کہنا چاہیے آپ دیکھیں سدیش کے اندر ہمارے بھی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور جو معاف کروانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند کرتا ہے ان اللہ محب الطوابین وحب المطاہرین اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ العالمین کی صفت ہے معاف کرنا اور معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے لہذا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہماری مغفرت اللہ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اللہ نے ہم کو موقع دیا وقت دیا زندگی دی صحت دی ایمان دیا توحید دی سنت دی یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں اللہ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے تو ہم کتنے گنہگار ہیں ہم کتنے محروم ہیں کہ اپنے آپ کی مفرت نہیں کروانا چاہتے راتیں آتی ہیں رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے اور انسان کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے کوئی اس کے اندر بدلاؤ نہیں آتا ہے جیسے پہلے وہ ہوا کرتا تھا انسان کی پوری زندگی ویسے رہتی ہے ایک روٹین اور ایک عادت کے طور پر انسان رمضان کا مہینہ گزارتا ہے روٹین اور عادت کی طور پر اسی لیے ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی جو خوشی خود ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی عظمت ہونی چاہیے اس مہینے کا جو تقدس ہونا چاہیے اور اس مہینے پر گناہوں کی مفرت کے جو تڑپ ہونی چاہیے جو جذبہ ہونا چاہیے وہ آج ہمارے اندر مفقود ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے اللہ معاف کرنا چاہتا ہے اللہ ہماری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے لیکن ہم یہ ہیں کہ اپنے گناہوں کو نہیں معاف کروا سکتے نہیں معاف کرنا چاہیے اللہ ربامن ایسے بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کے سر کے دل سے کل بنی آدم خطہ ہر انسان خطہ ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے حضرت آدم سے سر ہوا اللہ نے انہوں نے معاف کیا توبہ کیا ربنا ظلمنا ربنہ ذلنہ تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یہ آیت پڑھی دعا پڑھی اللہ رب العالمین کی گناہوں کو معاف کر دیا ان کی نے ان کی مغفرت فرما دی جو جو ہو ہوگی بھول ہوگی اللہ نے اس بھول کو معاف کر دیا لہذا ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے غلطی ہونا یہ بڑا عیب نہیں ہے بڑا عیب یہ ہے کہ انسان غلطی پر قائم رہے توبہ نہ کرے انسان اپنے گناہوں کی مفت نہ کروائے انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے انسان کا نفس مارا ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے انسان کے برے ساتھی ہیں برے ساتھیوں کے ساتھ رہتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا شیطانوں کو جکڑ دیا گیا اب انسان گناہ نہیں کرے گا رمضان بھی انسان گناہ کرتا ہے کیونکہ گناہ کرنے کی وجہ صرف شیطان نہیں ہوتا ہے گناہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اس کی بنا پر انسان گناہ کرتا ہے انسان برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے بری صحبت میں رہتا ہے اس کی وجہ سے انسان برائی کرتا ہے برے لوگوں کی صحبت کو نہیں چھوڑتا ہے تو بہت سارے اس کے اسباب ہیں گناہ کرنے کے بہت سارے اس کی وجوہات ہیں ایسا نہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا تو وہ زمین پر گناہ نہیں ہوتا شیطان چکر دیا گیا اور جو ہے بڑے بڑے شیطانوں کو جنت کے دروازہ کھول دیا گیا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا اب وہ یہ زمین پاک ہوگی کوئی گناہ نہیں کرتا کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں روزے کی حالت میں گناہ کرتے ہیں روزے کی حالت میں ظلم کرتے ہیں ظلم چاہے شرک کا ظلم ہو چاہے بے نفس پر ظلم ہو چاہے بردوں پر ظلم ہو غیبت کرتے ہیں چغلخوری کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں روزے کی حالت میں سارا گناہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا پوری ہوئی زمین گناہوں سے پاک و صاف ہو گئی ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ گناہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں انسان اس کی بنا پر گناہ کرتا ہے تو رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا آخری راتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں یہ سعادت ہمارے لیے ہم سب کے لیے ہمیں ان راتوں کو ان دنوں کو قیمت جاننا چاہیے اور جو باقی دن بچے ہیں ان دنوں میں اپنے آپ کو اللہ العالمین سے معاف کروانا چاہیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رات ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی یہ رمضان ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا یہ آخری روزہ ہے یہ آخری رات ہے اب ہمیں ملے نہ ملے ہمیں نہیں معلوم ہمارے کتنے ساتھی گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے ساتھ نہیں ہے موت کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے موت عمر نہیں دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو فرشتے نافذ کرتے ہیں اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے موت کے لیے وقت متعین نہیں ہے نہ عمر متعین ہے کہ بوڑھے لوگ ہی مریں گے اور بیمار لوگ ہی مریں گے بچہ بھی مرتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کی وفات ہو جاتی ہے ولادت سے پہلے اس کی وفات ہو گئی اس نے ابھی دنیا کی روشنی نہیں دیکھی ماں کے پیٹ میں اس کی وفات ہوتی مرنے کے بعد بچہ مر جاتا ہے چند سالوں کے بعد مر جاتا ہے تو مرنے کی کوئی عمر متعین نہیں ہے یہ نہ موت بتا کر کے ہم کو آئے گی نہ کسی کو معلوم ہے کہ موت کب آئے گی انسان توبہ نہیں کرتا کل کر لیں گے بعد میں کر لیں گے انسان دنیا کے لیے تو نہیں سوچتا اچھی نوکری کی تلاش میں ہمیشہ انسان رہتا ہے کوئی نوکری ملی یہ نہیں کہتا کہ اسی کو چھوڑ دیتے بعد میں کوئی اور نوکری دیکھتے نہیں کوئی نوکری ملی انسان اس کو پکڑ لیتا ہے نوکری کرتا ہے ہونا چاہیے اچھی نوکری حلال نوکری کرے انسان لیکن دین کے معاملے میں توبہ کے معاملے میں انسان آج نہیں کل کریں گے پرسوں کریں گے بعد میں کریں گے ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے ابھی ہم تو نوجوان ہیں ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے ابھی تو ہم بچے ہیں ابھی تو یہ ہمارے ساتھ ہے ابھی تو سب ہماری ہمارے والدین زندہ ہیں بوڑھی عمر کے لوگ زندہ ہیں یہ انسان سوچتا ہے انسان توبے کے لیے ٹائم مانگتا ہے ٹائم کہتا ہے کہ ہم کو بعد میں ہم توبہ کریں گے لیکن موت آ جاتی ہے انسان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں مل پاتا موت اچانک آ جاتی ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ اللہ علیہ مہینہ کیا ہے یہ راتیں آنے والی ہیں جن آنے والے ہیں ان راتوں میں توبہ کریں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے مفرت طلب کریں اللہ ابامی نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا لیجیے جنا تو وہ اللہ نسوحا النصور ایمان والو سچی خالص توبہ کرو اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا يغفر الذنوب جميعا آپ فرما دیجیے میرے بندوں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کر رکھا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے شرط یہ کہ انسان توبہ کر لے بغیر توبہ کے بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے بندوں کا حق نہیں معاف ہوگا اللہ رب العالمین کے جو سب سے بڑا حق ہے شرک وہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوگا اور دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں روزہ رکھتے ہوئے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اسے خوف لائق نہیں ہوتا ڈر لائق نہیں ہوتا کہ رب العالمین کا ساتھ شرک کرتا ہے رب العالمین کی کھاتا ہے رب العالمین نے اسے پیدا کیا تمام نعمتوں سے نوازا لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ کرتا ہے اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی باتوں کے لیے تصدیق کرتا ہے جو میں آخر پر ایمان رکھتا ہے نبی کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا اہتمام کرتا ہے سب سے بڑا گناہ رمضان کے مہینے میں بھی ہوتا ہے آخری راتوں کے اندر بھی ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں اس گناہ کو وہ توحید سمجھتے ہیں عقیدت سمجھتے ہیں سلام کا کام سمجھتے ہیں اللہ البان کی بات سمجھتے ہیں نہ عبد اللہ میں زیادہ یعنی شرک کو لوگوں نے گناہوں کو لوگوں اللہ البرانی کی عبادت بنا دیا اللہ البرانی کے اطاعت بنا دیا اس طریقے سے لوگوں نے پیمانہ بدل دیا تو میرے بھائیوں اللہ رب نے موقع ادا کیا ہے ہم گناہوں سے توبہ کریں بڑے گناہوں کی مفرت کے لیے توبہ شرط ہے بغیر توبہ کے بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے اللہ رب نے قرآن کریم کے اندر بار بار ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگوں توبہ کرو کیونکہ اللہ کو معلوم ہے ہمارے گناہوں کے بارے میں انسان کو بھی معلوم ہوتا ہے دوسروں کو معلوم ہونا معلوم ہو بل انسان اللہ سے وشیر ہر انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو اس کی خلوت کیسے گزرتی ہے تنہائی اس کی کیسے گزرتی ہے وہ کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ کتنا زیادہ اللہ ابرامین کے ساتھ ہے وہ کتنا اللہ ابرامین کے حکم کا پابند ہے وہ اس کا نفس اس کا دل کتنا پاک و صاف ہر انسان اپنے بارے میں لوگوں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے جو باہر کے انسان دوسرا انسان ہوتا ہے وہ انہیں چیزوں کو جانتا ہے جو علیہ اعلان و گناہ کرتا ہے یا اس طریقے سے لوگوں کے سامنے جو بات ہوتی ہے لیکن اس کی تنہائی کیسے گزرتی ہے اس کی خلوت کیسے گزرتی ہے اللہ تمام چیزوں سے باخبر اور آگاہ ہے اللہ جانتا ہے تمام چیزوں کو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں بار بار توبہ کرنے کا حکم دیا انسان اپنی خلوت کو صحیح کرے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور اپنی امت کے لوگوں کے بارے فرمایا اور کہا تہامہ جو پہاڑی ہے اس پہاڑی کے برابر لوگوں کے پاس نہیں کہاں ہو گئے لیکن اللہ ابان کے امال کو زبان کی شکل بڑھا دے گا کیوں اس لیے کہ جب یہ لوگ خلوت میں ہوتے تھے تو اللہ ابان کی مہارت کا انتقال کیا کرتے تھے خلوت میں یہ سوچتے تھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں ہے خلوت میں تنہائی میں گناہ کرتے تھے آج تو انسان کے لیے گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا اب آپ کو بازار میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کہیں اور جانے کی ضرورت ہے انسان کے پاس پوری دنیا اس کے پاس موبائل کی شکل میں موجود ہوتی ہے گھر میں بیٹھ کر کے انسان گناہ کرتا ہے کمرے میں بیٹھ کر کے انسان گناہ کرتا ہے بڑے بڑے گناہوں کا انتخاب کرتا ہے انسان اب کہیں جا باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سب کچھ آپ کے نیٹ کے اندر آپ کے موبائل کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں آنکھ کا زنا کرتا ہے انسان ہاتھ کا زنا کرتا ہے اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں گناہ انسان ارتقاب کرتا ہے گھر میں بیٹھ کر کے انسان ساری چیزیں کرتا ہے تو خلوت ہماری صحیح ہونی چاہیے جلوت سے زیادہ ہماری خلوت صحیح ہونی چاہیے انسان کی اگر خلوت صحیح ہے تو انسان کی جلوت بھی صحیح ہوگی انسان کا اگر دل صحیح ہے اور اس کا امام صادق ہے تو انسان کے جو ظاہری اعضا ہیں وہ ظاہری اعضا بھی صحیح سلامت رہتے اس لیے کہ انسان کی خلوت صحیح ہے تو انسان کا بھی صحیح رہے گا ایسا نہیں ہوتا تھا انسان خلوت میں بہت اچھا ہو اور ظاہر میں برا انسان ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ظاہر میں بہت ٹھیک ٹھاک نظر آئے بہت اچھا نظر آئے لیکن اس کی خلوت بہت ہی زیادہ تاریخ ہو اس کی خلوت بہت زیادہ برباد ہو تنہائی میں بہت زیادہ گناہوں کے انتقال کرنے والا ایسا ہو سکتا ہے انسان کا اندر جتنا مضبوط ہوگا باہر بھی انسان اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے انسان کا دل جتنا مضبوط ایمان جتنا مضبوط ہوگا باہر بھی انسان کے اعضا بھی اس دل کے احکام پر عمل کرنے والے ہوتے دل بادشاہ ہوتا جسم کا وہ دل حکم دیتا بادشاہ اگر طاقتور ہے تو اس بادشاہ کی باتوں کو ہاتھ پاؤں سب مانتے لیکن اگر آپ کا دل ہی بادشاہ ہی کمزور ہے اور اس کی طاقت اور کا اور اس کا اور اس کی حیبت نہیں ہے رایا پر تو اس بادشاہ کی باتیں نہیں مانی جاتی تو دل بھی ہمارا ایسی دل کو اللہ البانی نے پورے جسم کا بادشاہ بنایا ہے دل جتنا مضبوط ہوگا دل کے اندر ایمان قوی ہوگا جتنی سچی ایمان سچا ایمان ہوگا اور یقین ہوگا اللہ رب کی ذات پر نبی کی ذات پر اور کتاب اللہ اور سنت رسول پر جتنا سخت ایمان ہوگا قوی ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ انسان ظاہر میں بھی اللہ کی باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا تو اللہ رب نے بار بار ہمیں توبہ کرنے کا لوگوں توبہ کرو کیونکہ اللہ جانتا ہماری خلوت کیسی ہے ہم کتنے پانی میں ہیں ہم اپنے آپ کو بہت نیک سمجھیں اپنے آپ کو نیک سمجھنے سے انسان نیک نہیں ہو جاتا نیک وہ ہوتا جو اللہ علام کی نظر میں نیک ہوتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ انسان صرف ظاہر دیکھتا ہے اندر کو نہیں دیکھتا اللہ العالمین کے یہاں معیار ظاہر اور باطن دونوں ہے اللہ رب العالمین اللہ کے سر صلی اللہ کی دش ہے کہ اللہ العالمین تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اعمال یہ ظاہر ہے دل یہ اندر کی چیز اللہ تعالیٰ دونوں دیکھتا ہے دونوں کی بنیاد پر انسان کے لیے فیصلہ کیا جاتا ہے شریف کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا انسان دنیا ظاہر دیکھتی ہے اندر کی چیز نہیں دیکھتی اس لیے کوئی کسی کی تعریف کر دے اس کا مطلب یہ نہیں بہت اچھا انسان ہو بھی سکتا ہے اللہ بہتر جاننے والا لیکن کوئی گارنٹی کوئی جماعت اس چیز کی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کہ اگر انسان اللہ العالمین جس کو پسند کرے اور جس کی تعریف کرے ایسا انسان اچھا ہوتا ہے ایسا انسان جنت کا مستحق اور جنت کا حقدار ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آخری راتیں آ گئی ہیں اور ان آخری راتوں کو ہم غریبت جانے توبہ کریں توبہ کیا ہے میرے بھائیوں توبہ کا مفہوم ہم نے غلط سمجھ رکھا ہے توبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا اللہ میں توبہ کرتا ہوں ہماری توبہ ہوگی توبہ نہیں ہے توبہ اس کو نہیں کہا جاتا توبہ کا مطلب ہوتا اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کی طرف پلٹ کر کے آنا تمام گناہوں کو چھوڑ کر کے اللہ العالمین کی طرف پلٹ کر کے آنا نیکی کرنا اعتعاد پر قائم رہنا اللہ کی بات پر قائم رہنا اس کو توبہ کہا جاتا ہے توبہ کی شرطیں ہیں جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی جب تک کسی انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتی شرط ہے توبہ کی چار شرطیں ہیں شرط کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ اگر وہ شرط نہیں پائی جائے گی اس کا مطلب یہ آپ کی توبہ کینسل ہے آپ کی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس کو عام فہم زبان اور مثال سے یوں سمجھے جس سے نماز کے لیے شرط ہے وضو اگر آپ کا وضو نہیں ہوگا آپ پوری رات نماز پڑھیے وہ نماز بیکار ہے اس نماز کا کوئی اعتبار اللہ رب کیا نہیں ہوگا بے فائدہ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے آپ پوری رات کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہیے آپ کے پاؤں میں ورم آ جائے کچھ بھی کرتے رہیے آپ اگر آپ کا وضو نہیں ہے صحیح سالم وضو کے جو اعضا ہیں اگر ایک دینار اور ایک درہم اور ایک سکے کے برابر بھی پانی نہیں پہنچا ہے آپ دو گھنٹہ دو رکعت پہ لگا دیجئے اس دو گھنٹے کی کوئی اہمیت اللہ کی نظر نہیں ہے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا کیونکہ شرط ہی نہیں پائے گی شرط ہی نہیں پائے گی نماز کے لیے شرط ہے وقت وقت سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا قبل طرف رک کر کے نماز پڑھنا آپ کو آپ قبلہ چھوڑ کر کے جان بوجھ کر کے قبلہ آپ نے چھوڑ دیا ہاں اگر آپ مسافر ہیں قبلے کا آپ کو اندازہ نہیں ہوا کوشش کی محنت کیا آپ نے صحرا میں میدان میں آپ نے پڑھ لیا اگر غلط بھی نکل گیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے وہ قابل قبول لیکن آپ گھر میں ہیں اور قبلے کی طرف رخ کرنے کے جگہ کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں کتنی ہی خوشو خطوق کے ساتھ کتنی ہی لمبی نماز پڑھے نماز اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو شرط کمانا یہ ہوتا ہے کہ اگر شرط نہ پائی جائے جو مشروط ہے جس کے ساتھ جو عبادت جڑی ہوئی ہے اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کو شرط کہا جاتا ہے تو توبہ کی شرطیں ہیں توبہ صرف کان پکڑ کر کے اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے صرف توبہ توبہ توبہ کرنے کا نام توبہ نہیں ہے یہ توبہ کی شرطیں اور شرطیں پائی جائیں گی تب توبہ ہوگا اس لیے آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بہت آسان ہے گناہوں کا معاف ہو جانا توبہ کر لو گناہ معاف ہو گیا نہیں ninety nine point ninety nine لوگوں کی توبہ سچی نہیں ہوتی ہے صرف زبان سے کہہ دیتے توبہ توبہ بس اسے نہ سمجھیے کہ توبہ بہت آسان کام ہے زبان سے کہہ دیا خلا سارے گناہ معاف ہو گئے ایسا نہیں ہے یہ توبہ ایک عبادت ہے توبہ ایک عمل ہے عمل ہے یہ کرنا پڑے گا آپ کو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا جیسے زبان سے کلمہ پڑھ لیا کیا جنت میں چلے جائیں گے نہیں جائیں گے جنت کے اندر اس کلمے کی شرطیں ہیں جب شرطیں پائی جائیں گی تب جنت کے حقدار بنیں گے آپ ویسے جنت کے حقدار نہیں بنیں گے ورنہ تو دنیا میں لاکھوں کروڑاں کروڑ مسلمان سب کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کلمے کے تقاضوں کلمے کو توڑ بھی دیتے ہیں ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے کھانا نہیں کھاتے نا کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا مفتی رہی ہے روزہ توڑ دینے والی چیز ہے لیکن جو سب سے بڑا مفتی ہے جو سب سے زیادہ بادر کر دینے والی چیز ہے پورے دین کو اس کا کوئی انسان اہتمام نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ جو معاہدین ہے سنت ہے روزے کی حالت میں انسان شرک کرتا ہے شرک سب سے بڑا مفتی ہے یہ کھانا کھا لیں گے آپ کا صرف روزہ ٹوٹے گا شرک کریں گے پورا دین ٹوٹ جائے گا پورا دین آپ کا بادل ہو جائے گا آپ کے کلبے کا کوئی اعتبار نہیں اللہ پر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں آپ کی نماز زکات کا کوئی اعتبار اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا سب سے بڑا مشکل ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا سب سے زیادہ توڑ دینے والی ساری ساری عبادتوں کو ساتھ پورے دین کو اگر ہے اللہ ربامن کے ساتھ شرک کرنا تو میرے بھائی توبہ یہ آسان نہیں ہے کہ مولانا نے کہہ دیا قرآن میں آ گیا توبہ کر لو سارے گناہ کو معاف کر دوں گا ہم نے توبہ توبہ کر لیا توبہ توبہ توبہ توبہ سر ہلا دیا کان ہلا دیا بیٹھ گیا اٹھ کر کے ہوگی توبہ ہماری یہ توبہ نہیں ہے یہ اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ توبہ زندگی بھر کرتے رہے گویا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے توبہ اصل عبادت ہے توبہ عمل ہے توبہ کے اندر شرطیں اور شرطیں پائی جائیں گی تو ہماری توبہ قبول ہوتی ہے سب سے پہلی شرط گناہ کا چھوڑ دینا آپ کرتے رہو توبہ گناہ نہ چھوڑو کوئی فائدہ نہیں ہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں توبہ بھی کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں اس توبے کا گناہ چھوڑو پہلے نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے توبہ کر رہے شرک بھی کر رہے ہیں پہلے شرک چھوڑو تب توبہ کرو تب معاف ہوگا ورنہ توبہ کر کیا مشرق لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں کہ جو قبروں پر جاتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں درگاہوں پر جاتے ہیں غیر اللہ کی قسمیں کھاتے تعویذ گھنٹے لٹکاتے ہیں کیا وہ شرک کیا وہ توبہ نہیں کرتے ہم سے اور آپ زیادہ توبہ کرتے ہوں گے وہ لوگ لیکن اس توبہ کا کوئی اعتبار ہے نہیں شرک کرتے ہیں کوئی اعتبار اس کا نہیں ہے کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے اس لیے شرط ہے میرے بھائیوں یہ جو کھل کر کے میں باتیں بتاتا ہوں بہت سارے لوگوں کو ہوتا تکلیف بھی ہوتی ہو کڑوی لگتی ہو لیکن سچائی ہے یہ یہ کڑوی اور حقیقت ہے بعد میں اندازہ ہوگا ہم سب کو کہ جو شیخ صاحب کہا کرتے تھے بات بڑھا ہوا کرتی تھی بعد میں اندازہ ہوگا آپ کو اس لیے میرے بھائیوں کڑوا گھوٹ پینے سے انسان کو شفا ملتی ہے ڈاکٹر جب آپریشن کرتا ہے تو ضرور تکلیف ہوتی ہے بعد میں بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اسی کے اندر اس کا علاج رہتا ہے اسی کے اندر اس کے لیے فائدہ رہتا ہے لہذا توبہ کا نام صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے جب کل میں زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے تو صرف توبہ زبان سے پڑھ دینے کا نام نہیں ہے توبہ توبہ کی شرط ہے پہلی شرط ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑ دے اگر آپ گناہ سے توبہ کر رہے گناہ نہیں چھوڑ رہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی فائدہ نہیں کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے گناہ کو چھوڑ دینے اس کا کہ آپ جو ہے گناہ نہیں چھوڑ رہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کو ندم اور ندامت اور افسوس ہو کہ اسے گناہ ہو گیا نیکیاں رہ گئی اتنے دیر تک اس نے گناہ کیا اتنے دنوں تک اس نے گناہ کہ اس پر ندامت ہو سچی ندامت ہو افسوس ہو اسے ایسا نہ ہو کہ اسے بہت زیادہ اس پر فخر ہو انسان گناہ کرتا ہے تنہائی میں آ کر کے لوگوں کے سامنے سے بیان کرتا ہے نوز بلا ملتا لگتا ہے ترم خان اور وہ ہو گیا ہے اللہ نے پردہ ڈالا وہ پردہ نہیں ڈالتا آ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا کہ میں چھٹی نہیں کیا میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا آج رات میں نے ایسا کیا میں نے یہ کام کیا فلاں جگہ دیا میں یہ چیز ملتی ہے فلاں جگہ یہ چیز ملتی ہے راؤ ملا خود گناہ کرتا ہے گناہ کے اڈوں کو لے جاتا ہے یہ حرام ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے میرے بھائی کو گناہ لوگوں کو بلانا ہے یہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں اس کو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں فلاں جگہ یہ ہو رہا فلاں جگہ فلاں چیز ہو رہی فلاں جگہ یہ ہو رہا یہ برائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے یہ جان لیجیے آپ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اس آدمی کو لوگوں کو منع کرنے کی ہو جائیے آپ فیس بک ڈالیں فلاں شہر میں یہ جو ہے فیسٹیول لگا ہوا ہے فلاں شہر میں یہ لگا ہوا فلاں شہر میں فلاں چیزیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو برائی کی طرف بلا رہے ہیں آپ کہیں گے میڈیا میں میڈیا والے کر ان کو چھوڑ دیجیے آپ اپنے بارے میں سوچیے اللہ آپ سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ دوسرے لوگ کیا کرتے تھے دوسرے لوگ گناہ کریں تب بھی گناہ کریں دوسرے لوگ جنا کرتے ہیں بھی جنا کرنے اور بلا نکالی نہیں آپ کی چیزوں کو بنانا آپ کے فیس بک پر یا واٹس ایپ پر کوئی چیز ایسی آئے اسے اگر آپ شیئر کرتے ہیں آپ اس گناہ کو شیئر کر رہے ہیں اس گناہ کا اڈا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ چیز مل رہی ہے فلاں جگہ یہ چیز موجود ہے آپ گویا کہ اسے گناہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں اس لیے ایسا کرنا حرام ہے یہ جائز نہیں ہے برائی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے یہ آپ نہیں بچ سکتے کہ فیس بک میں ہے میڈیا میں پوری دنیا جان کے جان لے پوری دنیا کو پوری دنیا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ کے نفس کے ذمہ دار ہیں آپ سے اس کے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو دوسری چیز انسان ندامت افسوس سے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں گناہ میں نہیں کروں گا افسوس ہونا چاہیے تیسری شرط یہ میرے بھائیوں کہ باقاعدہ وہ عزم کرے کہ گناہ میں نہیں کروں گا یہ عزم ہو پختہ ارادہ ہو پختہ ارادہ یہ شک والا ارادہ نہیں کہ موقع مل جائے گا تو کر دے گا موقع نہیں ملا کسی نے دیکھ لیا کسی کو معلوم پڑ گیا ہم نے چھوڑ دیا کل کوئی دیکھنے والا نہیں رہے گا دنیا میں انسان اللہ دیکھنے والا ہے نا لیکن اللہ کا ایمان ہمارے پاس نہیں رہے گا پورا اس لیے ہونا چاہیے انسان سوچتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن جو سب کی نگرانی کرنے والا ہے جو سب کو دیکھنے والا اللہ حربرامن کی ذات اسے دیکھ رہی ہوگی لیکن اس کا ایمان اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا مکمل طور پر دنیا دیکھے نہ دیکھے اس سے فرق نہیں پڑتا اللہ حربان دیکھ رہا ہے اللہ کو حساب دینا ہمیں اللہ رب العالمین اعداب اور عقاب اور ثواب کا مالک ہے اللہ تعالیٰ کا حساب دینا دنیا کے سامنے حساب نہیں دینا دنیا کیا کر لے گی بہت یہ ہوگا کہ آپ کو شرمندگی ہوگی بہت اچھا انسان ہوگا آپ کو نصیحت کر دے گا آپ کو ختم تو نہیں کر سکتا آپ کو مار تو نہیں سکتا وہ سزا تو نہیں دے سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ لیکن اللہ العالمین جو سزا دینے والا ہے جو ثواب بھی دینے والا ہے اس رب العالمین کا ہمارے پاس کوئی خیال نہیں رہتا ہے تو میرے بھائی یہ عزم ہونا چاہیے پختہ ارادہ کہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا ہمیں نہیں کریں گے گناہ مکمل خالص توبہ اور گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ان تمام چیزوں کو انسان چھوڑ دے ان جگہوں کو چھوڑ دے انسان پورے ساتھیوں کو چھوڑ دے ان تمام چیزوں کو انسان چھوڑ دے تب یہ مانا جائے گا کہ اس نے سچی توبہ کیا ہے تب یہ مانا جائے گا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ کیا ہے تب یہ مانا جائے گا اس کا پختہ ارادہ ہے توبہ بھی کر رہا عزم کر رہا کہ نہیں کروں گا لیکن پورے گناہوں کی ٹولی گنہ گاروں کی ٹولی ہے بدکاروں کی ٹولی ہے اور اس طریقے سے گناہ کرنے والوں کی ٹولی انہیں کے ساتھ رہتا ہے نہیں چھوڑتا ان کا وہ آدمی نا جسے ننانوے میں قتل کیا تھا اس کو کیا کہا اس عالمی دین نے کہ جاؤ اس بستی سے نکل جاؤ یہاں سب گنگار لوگ دوسری بستی کے اندر چلے جاؤ وہاں جاؤ کیوں وہاں بھیجا کیونکہ وہ برے لوگوں کی بستی تھی وہاں انسان رہے گا برا ہی رہے گا وہاں رہے گا اب انسان جو مشرقین کے ساتھ رہے گا بے نمازیوں کے ساتھ رہے گا زناکاروں کے ساتھ رہے گا فلم دیکھنے والوں کے ساتھ رہے گا تو ظاہر بات وہ بھی وہی کرے گا اپنے یہاں کہاوت ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کرن پکڑتا ہے جی ہاں نیکیوں کے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والا نیکی جلدی نہیں پکڑتا ہے لیکن برے لوگوں کے ساتھ رہنے والا انسان برائی زیادہ پکڑ لیتا ہے کیونکہ انسان کا نفس کو برائی کے اندر لذت ملتی ہے کیونکہ ہمارے ایمان میں کبھی ہمیں نیکیوں کے اندر لذت اور راحت ملنی چاہیے نیکیوں کے اندر ہمیں لذت اور راحت ہونی چاہیے ہم نیکیوں کے اندر لذت نہیں محسوس کرتے ہم نیکیوں کو کیا سمجھتے ہیں اپنے لیے ابال دباؤ سمجھتے ہیں بوجھ سمجھتے ہیں اس لیے کہ ایمان کی کمی ہمارے اندر اس لیے ایسا ہوتا ہے تو انسان نفس کا غلام ہوتا ہے نفس کی باتوں کو مانتا ہے نفس کو زناکاری کاری میں برائی کے اندر لذت ملتی ہے آنکھ کو لذت ملتی ہے سرور ملتا ہے گناہ کرتے ہوئے اس لیے اس برے ٹولی کو برے لوگوں کا ساتھ انسان کو چھوڑ دینا تب یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کا پکا ارادہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرے گا یہ تین شرطیں جو بنیادی شرطیں ہر انسان کے ساتھ ایک اور شرط ہے جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے نہیں دیا اس کا حق دیجیے آپ صرف توبہ کرنے سے کام نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس بندے کا حق نہیں دے دیں گے یا معاف نہیں کروا لیں گے ورنہ اس بندے کے سارے گناہ ہمارے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور جب گناہ جب ہماری نیکیاں اور ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی جب نیکیاں کم پڑ جائیں گی اس کے سارے گناہوں کو ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے کسی کا حق آیا روزہ رکھتے ہیں ایک گھوٹ پانی نہیں پئیں گے لیکن بندوں کا حق لاکھوں کی شکل میں انسان کھا جائے گا پانی نہیں پئیں گے اس لیے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن لوگوں کا خون ضرور پئیں گے لوگوں پر ضرور کریں گے اپنوں کا حق نہیں دیں گے ماں باپ کا حق ادا نہیں کریں گے بھائی بہن کا حق ادا نہیں کریں گے بیٹیوں کو راست میں حصہ نہیں دیں گے بہنوں کو راست میں حصہ نہیں دیں گے صدقات و خیرات لاکھوں کی شکل میں کریں گے مالدار لوگ ہیں اللہ نے مال دیا خوب صدقہ نکالتے خوب زکات نکالتے ہیں لیکن بہن کا حق نہیں ملا اور وراثت میں بہن کا حق نہیں دیں گے باپ نے نہیں دیا اپنی بیٹی کو وہ گناہ چلتا آ رہا ہے بھائی بھی نہیں دے رہا اپنے ماں میں سے اپنی بہن کا حق باپ نہیں دیا اللہ کیا جواب دے ہوگا آپ نہیں دیں گے آپ بھی جواب دے ہوں گے کیونکہ آپ کے مال میں آپ کی بہن کا بھی حصہ آ گیا ہے ناحق طور پر ظلم کے طور پر لہذا اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے ایک گھونٹ پانی انسان نہیں پیتا ایک انسان جو ہے لقمہ نہیں کھاتا انسان اس لیے کیوں اس لیے کہ روزہ رکھا ہوا ہے لیکن بہت بڑے بڑے حقوق انسان مار جاتا ہے لاکھوں کروڑوں کی شکل میں جائیداد انسان ہڑپ کر لیتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر خوب تعریف ہو رہی بہت بڑے سیٹ ہیں بہت بڑے خان صاحب ہیں بہت بڑے فلانے ہیں اتنی زکوٰۃ دیتے اتنا چندہ کرتے اتنا مدرسہ چلاتے اتنا مسجد مسجد مسجد کو دیتے غریبوں کا خیال رکھتے اس کے گھر میں بہن بیٹھی ہوئی ہے بھائی کا مال کھا کے رکھا ہوا ہے بہن کا مال کھا کے رکھا ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے اوپر دوسروں کا خیال رکھتا ہے اپنوں کا خیال نہیں رکھتا یہ صورتحال ہماری ہو گئی اپنوں کا خیال کیجیے پہلے بعد میں لوگوں کا نمبر آتا ہے آپ کی بہن کا آپ کے مال میں حق ہے یہ حق واجب ہے فرض ہے گنہگار ہوں گے اگر آپ ادا نہیں کریں گے کہ دوسروں کا حق ادا کرنے سے اس کا حق نہیں ادا ہو جائے گا کہ آپ نے لوگوں کی بہت مدد کی آپ کی بہن کا حق بھی معاف ہو گیا نہیں معاف ہوگا یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائی یہ جو ساری چیزیں ہم چھوڑتے رمضان میں دن میں نہیں کرتے یہ ساری چیزیں ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے چھوٹے چھوٹی چیزیں تم چھوڑ دیتے ہو بڑی بڑی چیزوں کا انتخاب ہم کر بیٹھتے کوئی فرق ہمارے اوپر نہیں پڑتا کتنا ظلم کتنا حرام خوری کتنا حرام کمائی کتنا ناجائز کتنا ظلم ساری چیزیں شرک اور دلات اور خرابات کا انبار لگا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو انسان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے رات دن میں نہیں کھانا کھائے گا دن میں پانی نہیں پیے گا سب باطل ہو جائے گا روزہ خلاص بڑے بڑے تو خیرات نکالے گا سب کا حق کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کا حق نہیں ادا کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ سخی ہوں بہت زیادہ دین داتا ہوں میں بہت زیادہ تو ایسا انسان ہوں دنیا والے کچھ بھی کہیں گے اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی حقاب نہیں ہے پہلے اپنا حق ادا کیجیے جس کا حق واجب ہے آپ کے اوپر وہ حق آپ پر واجب نہیں ہے پہلے ان کا حق ادا کیجیے ضروری ہے جن کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا لوگوں کوئی بات پیش ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے یہ اللہ کے حدود کی پامالی کرنا ہے یہ اگر انسان اپنے جو ورثہ ہیں ان کا حق ادا نہیں دیتا ہے دل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے اللہ کی حدود کی جو پامالی کرتا اللہ رب سے آدمی کو دنیا کے اندر بھی ننگا کر دیتا ہے وہ اللہ کے ادار سے نہیں بچ سکتا ہے اس لیے میرے بھائیوں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں توبے کی تعلیم دیتا ہے آخری ایام آخری راتیں آنے والی ہیں ان آخری راتوں کو نیمت جانیے اپنے اپنے گناہوں کو یاد کیجیے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے ہم اپنے گناہوں کے بارے میں زیادہ جاننے والے ہیں گناہ کو یاد کیجیے گناہ کو یاد کر کے توبہ کیجیے سچی توبہ کیجیے گناہ کو چھوڑ دیجیے عزم صادق شادی کیجیے کہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا اللہ نے موقع دیا محاسبہ کیجیے ہمارا حساب ہونے والا آنے والے دنوں میں آج حساب نہیں ہے ہمارے پاس آج ہمارے لیے عمل کا موقع کل حساب ہوگا کل عمل کا عمل عمل کا موقع ہم کو نہیں ملے گا اس لیے حساب کیجیے اپنا محاسبہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ ہمارے گناہوں کی مفرت سنائے اللہ عمین ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے اللہ ہماری ٹوٹی پھیٹو نہیں کو قبول فرمائے اللہ ہمارے قیام اور سیام کو قبول فرمائے اللہ ہمیں نیک کمال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے اور ہر بدعت اور خرابات اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ہمارے زبان کے اللہ علام حفاظ فرمائے ہمارے اعمال کے حفاظ فرمائے دنوں کے اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے اور اللہ العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر توحید پر صلب صاحب کے عقید و منحج پر قائم اور قائم رکھے اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمیں وفات دے عامر رب العالمین بارک اللہ علیہ الدین و نفان ویاکم بلایت و ذکر حکیم نہیں جواد الکریم جواب الکریم ملک